کی اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا کلینکل سائیکالوجی سیریز کا دوسرا لیکچر ہے میں تھوڑی سی بریفلی بات پہلے لیکچر کی کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم نیا لیکچر شروع کریں پچھلی دفعہ ہم نے غور کیا تھا کہ کلینکل سائیکولوجی کیا ہے اور کلینکل سائیکولوجی کا کیا ریلیشن شپ ہے اور مینٹل ہیلتھ فیلڈ کے پروفیشنز کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ who is a clinical psychologist اور کلینکل سائیکولوجسٹ کی ایکٹیویٹیز اور اسکلز کیا ہوتی ہیں کیا کمپیٹنسیز چاہیے کلینکل سائیکولوجسٹ کو اپنا کام اچھے انداز سے کرنے کے لیے تو کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ بیسکلی وہ پروفیشنل ہے جو اپنے اپلائیڈ پرنسپلس کو جن کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے کی بہتری سے ہے ان کو لاگو کرتا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ان کے بیہیویئر کو پرڈکٹ کرنے میں اور ان کی پرابلمس کو دور کرنے میں تو یہ بریفلی چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ this is what a clinical psychologist is اب ہم بات کرنا میں بات کرنا چاہوں گا ان ایریاز کی جو کہ ایک اچھا کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے یا اس جو جس کو ہم انگریزی میں یا نفسیات میں کمپیٹنسی کہتے ہیں کہ کمپیٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان میں بیسکلی وہ آٹھ چیزیں ریکوائرڈ ہیں جن کا تعلق یہ وہ ایریاز ہیں جس میں کلینکل سائیکولوجسٹ کو ڈائریکٹلی کام کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلا جو ایریا ہے وہ اسسمنٹ اور ڈائگنوس ہے دوسرا ایریا انٹروینشن اینڈ تھراپی ہے تیسرا ٹیچنگ ہے چوتھا کلینکل سپرویژن ہے پانچواں ریسرچ ہے چھٹا کنسلٹیشن ہے ساتواں پروگرام ڈیولپمنٹ ہے اور آٹھواں ایڈمنسٹریشن ہے اب میں ان آرٹ ایریاز کے بارے میں کچھ تھوڑی تفصیل بات چیت آپ سے کرنی چاہوں گا اسسمنٹ جو پہلا ایریا ہے اسسمنٹ جو ہے یہ ایک بہت اہم بہت امپورٹنٹ ایک بہت کریٹیکل ایلیمنٹ ہے ہمارے کام کا سائیکالوجسٹ کلینکل سائیکولوجسٹ کے کام کا یہ کریٹیکل اس لیے ہے کیونکہ جب تک آپ پوری طرح سے انٹرویو نہ لے لیں پوری طرح سے آبزرو نہ کر لیں پوری طرح سے اپنے کلائنٹ کی نیڈ کو سمجھ نہ لیں اس وقت تک آپ کوئی میننگ فل ایکٹیویٹی اس کے ساتھ کر نہیں سکتے اور اسسمنٹ کے لیے ہم اکثر اوقات انٹرویوئنگ کرتے ہیں ہم اپنی آبزرویشنس پہ بیس اسسمنٹ کرتے ہیں ہم سائیکولوجیکل ٹولز یوز کر کے اسسمنٹ کرتے ہیں اور مائنڈ یو یہ جو اسسمنٹ ہے یہ کئی قسم کی ہے ہم اس میں سائیکولوجیکل uh, اسسمنٹ کرتے ہیں ہم اس میں انٹلیکچل اسسمنٹ کرتے ہیں کہ ذہنی جو ابلٹیز ہیں انسان کی ہمیں وہ پتہ چل سکے ہم کئی دفعہ پرسنالٹی اسسمنٹس کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پرسنالٹی فیچرز یا کریکٹرسٹکس کلائنٹ میں کیا ہیں آیا اس کو ڈپریشن تو نہیں ہے آیا اس کو انگزائٹی پرابلم تو نہیں ہے آیا اس کو کوئی اور کوئی سائیکوسس تو نہیں ہے آیا وہ انٹروورٹ ہے وہ ایکسٹروورٹ ہے اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم اسس کرتے ہیں اور اسی طرح انسان کے رویے اسی طرح انسان کا بیہیویئر اس کی بھی اسسمنٹ کی جاتی ہے تو اسسمنٹ میں ایک چیز ذہن میں آپ یہ بھی رکھیے کہ اسسمنٹ میں کرتے ہوئے ہمیشہ کلینکل سائیکالوجی کے ذہن میں ایک ریفرل کوشچن ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ شخص کیوں آیا ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے تو وہ مقصد جو ہے وہ ایک ریفرل کوشچن بنتا ہے اور اس ریفرل کوشچن کو اس ریفرل سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ڈیٹا اور انفارمیشن گیدر کرتے ہیں یہ جو اسسمنٹس ہیں یہ ون ٹو ون بیسس پہ بھی کی جاتی ہیں یہ فیملی بیسس پہ بھی کی جاتی ہیں اور اس میں یو نو ہم فیملی فیملی تھراپی بھی کرتے ہیں ہم کپلس کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ہم میرٹل کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں تو ان سب سچویشن میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اپنے مریض کو اپنے پیشنٹ کو اپنے کلائنٹ کو جو بھی آپ لفظ یوز کرنا چاہیں اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا اور اس کی نیڈ کو جاننا ہے اس کے بعد جب ہم اسسمنٹ ٹولز یوز کر لیتے ہیں جب ہم بہیویئر آبزرو کر لیتے ہیں اور ہم انفارمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ اس انفارمیشن کو اس کی اسکورنگ کرنا ہے اور اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ڈیٹا اکٹھا ہوا اس اس کو اب ایک ہمیں میننگ فل شکل ایک دینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب جب ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہر قسم کی انفارمیشن اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس میں سے ایک قسم کی تھیم ہم ایمرج کرنی ایک تھیم بنانی ضروری ہوتی ہے اور اس تھیم کو آگے لے کے پھر ہمیں چلنا ہوتا ہے یہ اسسمنٹ کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس اسسمنٹ کی بیسس پہ ہم تشخیص ایک قسم کی کرتے ہیں ہم ہم ڈائگنوسز کرتے ہیں ہم اگر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں ڈپریشن کی شکایت ہے تو وہ اسی اسسمنٹ کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں انگزائٹی کی پرابلم ہے یا تمہیں اپسیشن کی پرابلم ہے یا تمہیں یو نو پینک اٹیکس ہوتے ہیں یا فوبک ریئیکشن ہے یا تمہیں اسکیزوفرینیا ہے تو یہ سارا کچھ اسی پہ مبنی ہے اسی اسسمنٹ پہ انیشیل اسسمنٹ پہ مبنی ہے سو دیو فور یہ جو انیشیل اسسمنٹ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ سمجھ لیجئے فرسٹ اسٹیپ ہے یہ پہلا قدم ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اب ہم اسی کو لے کے اگر آگے چلیں تو ہم ایک ایسے فار انسٹنس بچے کی مثال لے سکتے ہیں کہ جو لیٹ سے کہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اور اس کو اسکول میں پرابلم آ رہی ہیں اسکول میں پرابلم اس قسم کی آ رہی ہیں کہ وہ لیٹ سے کہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا اور فیل ہو رہا ہے اب ٹیچرز جو ہے وہ انویریبلی جب وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو رہا ہے تو وہ بڑی کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ بھی کیا وجہ کیا ہے اس کے فیل ہونے کی جبکہ ادروائز وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے بچہ تو وہ پھر اس اسٹوڈنٹ کو سائیکالوجسٹ کے پاس انویریبلی اگر ان کے اپنے اسکول میں سائیکالوجسٹ ہو تو اس کے پاس وہ ریفر کریں گی اگر اسکول میں نہیں ہے تو وہ کسی کو باہر ریفر کریں گی جب اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہاں پہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوگنیٹو لیول اس کی جنرلبلیٹی لیول کیا ہے وہ کس لیول پہ فنکشن کر رہا ہے تو ہم ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اس کا آئی کیو کیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس یہ کس رینج میں اس کی انٹیلیجنس آیا ایوریج رینج میں ہے ابو ایوریج رینج میں ہے یا بلو ایوریج رینج میں ہے تو اس کی بیسس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اسی طرح اگر اس کو کوئی ایموشنل پرابلمس ہیں تو اس کی بھی اسسمنٹ کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس کی پرابلم جو انڈر اچیومنٹ جو اس کی پرابلم ہے وہ کس وجہ سے ہے آیا اس کی لو جنربلٹی کی وجہ سے ہے آیا کوئی نفسیاتی پرابلم جو گھر میں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہے یا وہ لرننگ ڈسبلٹی ہے یا کوئی بیہیویئر پرابلم ہے یا کوئی اٹینشن ڈیفیسٹ کی پرابلمس ہیں تو یہ جو انٹرویو ہوتا ہے یا جو یہ اسسمنٹ ہوتی ہے اس میں بے شمار سوالوں کے ذریعے بے شمار کوشچنس کے ذریعے چیزیں جو انفارمیشن ہے وہ معلومات جو ہے وہ لی جاتی ہے تو یہ جو معلومات ہے یہ کئی دفعہ ہم چیک لسٹ یوز کرتے ہیں چیک لسٹ جو ہیں وہ فیملی انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرتی ہیں چیک لسٹ جو ہیں وہ psychological you know make up جو جو پیشنٹ پیشنٹ کا ہے اس کو ایکسپلور کرتی ہیں اور یہ جو انفارمیشن پہ اس سے گیدر ہوتی ہے اس کی بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ یہ اس کے جو سمٹمز ہیں یہ جو پرائمری سمٹمز کیا ہیں سیکنڈری سمٹمز کیا ہیں اور اس کو پھر اب کیا ڈائگنوس دیا جا سکتا ہے American psychiatric and psychological association جو ہے اس نے ایک اپنا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اس کرائیٹیریا میں بیسکلی چار ایلیمنٹس ہونے ضروری ہیں اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی کنڈیشن کو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا نام دیں پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پریشانی یا ڈسٹریس جو پیشنٹ یا انسان فیل کر رہا ہے آیا وہ اس کو اپنے باقی کے کام کاج میں اس کو ڈسفنکشنل تو نہیں کر رہے وہ اس میں ہیلپ لیس تو فیل نہیں کر رہا اس کا کام سفر تو نہیں کر رہا اس کی اس کنڈیشن کی وجہ سے دوسرا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو پرابلم ہے یہ یہ اس فرد کی اندرونی اپنی سوچ کی وجہ سے پرابلم ہے یا کسی بیرونی وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے بیرونی وجہ سے مراد میری کچھ ایسے ایونٹس کئی دفعہ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیٹ سے کہ کوئی فوتگی ہو گئی گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اب ہم پریشان ہیں اور اس پریشانی کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں so this kind of a condition جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریگر ہوئی ہے باہر کے حالات کی وجہ سے باہر کے ایونٹس کی وجہ سے اسی طرح تیسرا جو ایلیمنٹ دیکھنے والا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آیا یہ جو سائیکولوجیکل پرابلم انسان فیس کر رہا ہے اس کا اس کی وجہ کوئی بیرونی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں جس طرح کہ لیٹ سے غربت یا فائنینشیل پرابلمس یا یا کوئی سیکٹیرین پرابلمس یا کوئی ایسے کانفلکٹس جن کا تعلق ایک معاشرے سے ہو تو اس یہ بیسکلی وہ ایلیمنٹس ہیں جو دیکھے جاتے جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آیا یہ پرابلم جو ہے یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے اب میں بات کروں گا ڈائگنوسس کے بارے میں کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اسسمنٹ کرنے میں کے لیے اور اس کے بعد اس اسسمنٹ کو ڈائگنوسز کی شکل دینے کے لیے تو یہ جو ڈائگنوسز ہے اس میں وہ اپنے پیشنٹ کی انٹلیکچل کوگنیٹو بہیورل ایموشنل ساری کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے وہ یہ ڈائگنوسز کرتا ہے یہ جو ڈائگنوسز ہے یہ انویریبلی اس کے مختلف کرائیٹیریاز ہیں سب سے مشہور کرائیٹیریا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ ساری ساری دنیا میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ڈی ایس ایم فور کا کرائٹیریا کہلاتا ہے یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ امیرکن سائکٹرک ایسوسیشن کا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے اور اس کے اوپر ایک پورا مینول ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں دوسرا جو کرائیٹیریا ہم یوز کرتے ہیں انویریبلی ڈائگنوس کرنے کے لیے وہ فیملی ڈائنامک کا کرائٹیریا ہے کہ اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس فیملی کی ڈائنامک اور فنکشننگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں یا کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس اس کی فیملی کے نام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بھائی اس کا یہ آیا نارملی فنکشن کر رہا ہے یا انپروپریٹلی فنکشن کر رہا ہے یا انہیلدی طریقے سے فنکشن کر رہا ہے اب میں تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گا اس جنکچر پہ ڈی ایس ایم فور کے بارے میں ڈی ایس ایم فور جو ہے یہ ایک ایسی کتابچہ ہے یا اس کو تو ہم ہینڈ بک کہتے ہیں بلکہ کئی دفعہ تو ہم اس کو نفسیات کی بائبل کا نام بھی دیتے ہیں یہ ایک ایسا کتابچہ ہے جس میں کہ سولہ categories broad categories of psychiatric conditions یا النیسز یا ڈیزیز کہہ لیجیے وہ موجود ہیں مثلا اینگزائٹی نیوروسز کی ایک براڈ کیٹیگری ہے اور انگزائٹی نیوروسز میں ہم بات کرتے ہیں فوبیاز کی ہم بات کرتے ہیں پینک اٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں انگزائٹی اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈس کی یو نو یہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ انگزائٹی نیوروسز میں کی کیٹیگری میں شامل ہے اسی طرح اور بھی پندرہ کیٹیگریز ہیں جس کی ڈیٹیل میں میں اس وقت تو نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ اچھا اب اب یہ جو کیٹیگریز ہیں پھر ہم یہ جو کتابچہ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی پریولنس جو ہے وہ کس پاپولیشن میں زیادہ ہوتی ہے کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ آپ کو زیادہ تر مردوں میں پائی جائیں گی you know you find it in males only کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی اپنا اینوریکسیا نروسا کی یا ایٹنگ ڈس آرڈرس کی تو وہ ایسی کنڈیشن ہے کہ جو عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے تو لہذا اس کتاب سے اس ہینڈ بک سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ کتنے پرسینٹ اس کی پریولنس جو ہے وہ میلز میں ہے اور کتنے پرسینٹ اس کی پریولنس جو ہے وہ عورتوں میں ہے اسی طرح پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایٹیولوجی کیا ہے کہ کن وجوہات سے یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیسا ہے آؤٹ کم سے میری مراد یہ ہے کہ جب اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو کیا پرابیبلٹی ہے ایک انسان کی اس میں سے پوری طرح سے ٹھیک ہو کے نکل آنے کی یا آیا یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ سو فیصد اس میں سے نکل سکتا ہے یا ایسی کہ کہ ہے جس میں وہ ساٹھ فیصد اس میں سے نکلے گا تو وہ یہ آؤٹ کم کی پرابیبلٹی بھی اس سے ہمیں مل جاتی ہے تو یہ ایک بہت ہی کہہ لیجئے کہ ایک یوزفل ٹول ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس جو وہ استعمال کرتے ہیں ڈائگنوس کرنے کے لیے اب میں بات کرنی چاہوں گا انٹروینشن اور تھراپی کے حوالے سے انٹروینشن جو ہے یہ اور ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کی جس طرح پہلے ذکر میں نے کیا کہ جب ایک شخص کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے تو وہ اسی لیے یہ آتا ہے کہ اس کو اس کی جو بھی مسئلہ ہے اس کا جو بھی پرابلم ہے اس اس اس کو میں سے وہ نکل سکے وہ ایلیویٹ ہو اسے نجات ملے اور اس کی پریشانی جو ہے وہ وہ ٹھیک ہو تو اکثر یہ جو انٹروینشن ہے یہ کئی طریقوں سے یہ کی جاتی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ شروع میں جو کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے جو تھراپسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے کلائنٹ کو اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ اس پروسیس پہ شروع کے سیشن میں خاص طور پہ پہلے سیشن میں جب وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس وقت وہ ججمنٹل نہ ہو ججمنٹل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اس کی کسی بھی بات پہ کوئی ایسا فتویٰ شائع نہ کر دے یا اس کو یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو بہت ہی تم بری بات کرتے ہو لٹ سے کہ کئی دفعہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو اپنی سیکشل پرابلمس لے کے آتے ہیں میں سیکشل پرابلمس کی بات کر رہا تھا ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے یا کلائنٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اپنا مسئلہ لا سکتا ہے کئی دفعہ وہ بہت انٹیمیٹ قسم کے گھریلو مسئلے ہوتے ہیں کئی دفعہ ان مسئلوں کا تعلق ان کے کچھ خاص رویوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ فار انسٹنس ان کا ایک ایٹیٹیوڈ یا رویہ ٹو دی اپوزٹ سیکس ہو سکتا ہے تو ہمیں بڑا اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے ایز کلینکل سائیکالوجسٹ کہ ہم کوئی بھی ججمنٹل نہ ہو ہم ججمنٹ پاس نہ کریں کیونکہ اس سے کلائنٹ کی پیشنٹ کی اندر ایک نفسیاتی ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اور جب وہ اپنے آپ کو وہ وہ پھر اپنے آپ کو آن دا ڈیفینسو لے جاتا ہے وہ ایک قسم کا ودرا کر جاتا ہے اور وہ پھر کھل کے آپ سے ایز اے تھراپسٹ بات نہیں کرے گا اگر اس کو ذرا بھی یہ محسوس ہوا کہ آپ آپ اس کی اس چیز کو شاید اچھا نہیں سمجھیں گے یا اچھا نہیں سمجھ رہے انٹروینشن کے حوالے سے اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو میسج دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو وہ یہ ہے کہ یو ہیو دا پاور کہ طاقت تمہارے پاس ہے تمہاری اپنی زندگی کو چلانے کی طاقت جو ہے اور چوائسیز لینے کی طاقت جو ہے اور فیصلے کرنے کی جو طاقت جو ہے وہ تمہارے پاس ہے اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے پاس جو نفسیاتی پرابلمز لے کے لوگ آتے ہیں اس پرابلم ایریا میں خاص طور پہ وہ اپنے آپ کو ایک اسٹیل میٹ سچویشن میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم نکل نہیں سکتے تو میسج اور اور جو لرننگ جو ہے تھراپیوٹک جو لرننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ انہیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں ان کے پاس آپشنس ہیں ان کے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں اور ان کے اور وہ ان آلٹرنیٹیوز کو اور چوائسیز کو لے کے جب آگے چلیں گے تو وہ اس میں سے اس کنڈیشن میں سے نکل آئیں گے تو اس لیے انٹروینشن کے موقع پہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ کلیئرلی اپنے کلائنٹ کی پرابلم کو کنسپچلائز کر سکے اور کلائنٹ کی ہیلپ کرے کہ وہ اس کو فارمولیٹ کرے اور پھر اس کی اویئرنیس اس میں بلڈ کرے اور اس اویئرنیس کے ذریعے سے اس کو آپشنز دکھائے اور چوائسیز دکھائے اور پھر ان چوائسیز میں سے اس کی ہیلپ کرے کہ وہ کسی ایک چوائس کو ٹرائی آؤٹ کرے تاکہ اس کی بیسس پہ جو ایکسپیرئنس کی بیسس پہ ڈیٹا کلائنٹ اکٹھا کرے گا اس کی اس کو وہ لے کے آگے چلنے کے قابل ہوگا اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ایک تھراپسٹ کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھراپسٹ ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی لمبی داڑھی ہوگی موٹی اینکیں لگائی ہوں گی لمبی مونچھیں ہوں گی اور یہ ایک سوفے پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اس نے اپنے کلائنٹ کو ساتھ ایک کاؤچ پہ لٹایا ہوگا اور اور جو کلائنٹ ہے اس وہ آنکھیں بند کر کے فری ایسوسیشن کے ذریعے اپنے سارے اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ بتا رہا ہوگا لیکن یہ ایک پرانا تصور ہے جو فرائڈ کے زمانے میں آئی تھنک کسی حد تک یہ جنریٹ ہوا تھا یہ آج کل ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے آج کل نہ تو تھراپسٹ کی داڑیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی انہوں نے ضروری کوئی موٹی اینکیں لگائی ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ان کی موٹی لمبی چوڑی کوئی مونچھے ہوں اور نہ ہی وہ اپنے کلائنٹس کو کاؤچ پہ لٹاتے ہیں اور آنکھیں بند کروا کے فری ایسوسیشن کرواتے ہیں آج کل تو بلکہ ایسے ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں وہ تقریباً چار پانچ فٹ کے فاصلے پہ سامنے کلائنٹ بیٹھا ہوتا ہے اور بلکہ اب تو وہ بھی رواج نہیں رہا کہ بیچ میں ڈیسک یا ٹیبل ہو اب تو رواج یہ ہے کہ بیچ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ تھراپسٹ اپنے کلائنٹ کو پوری طرح سے اوپر سے نیچے تک دیکھ سکے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ایک بہتر یو you نو know, ایک بہتر آبزرویشن کلائنٹ کی ہوتی ہے کیونکہ مائنڈ یو تھراپی میں تھراپسٹ جو ہے وہ صرف کلائنٹ کے کہے ہوئے الفاظ کی بیسس پہ انٹرپریٹیشن یا سیشن کو نہیں چلا رہا ہوتا بلکہ وہ نان وربل جسچرز کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ نان وربل باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فزیکلی جو کلائنٹ ہے وہ بالکل تھراپسٹ کے سامنے بیٹھے زیادہ تر یہ جو تھراپی ہے یہ ون ٹو ون ہی سچویشن میں ہوتی ہے کیونکہ اکثر انڈیویجل تھراپی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اکثر انڈیویجلی لوگ ہمیں کنسلٹ کرتے ہیں اور تو یہ جو سیشنز ہیں یہ ون ٹو ون ہی ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ کپلز بھی آتے ہیں تھراپی میں میاں بیوی ایسے جن کے کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں یا جن کو کچھ پرابلمس ہیں میرٹل ڈسکنٹینٹمنٹ ہے میرٹل انہیپینس ہے وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یو نو کپل کاؤنسلنگ وہاں پہ دونوں کو سامنے اکٹھے بٹھا کے کام کیا جاتا ہے اسی طرح آج کل ایک جو اور چیز سامنے آنی شروع ہو گئی ہے وہ انٹرسٹنگلی انف فیملی تھراپی ہے میں اکثر جب بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں خاص طور پہ اگر بچے بچوں کی عمر بارہ سال سے کم ہو تو پھر وہاں پہ کئی دفعہ ہمیں فیملی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے فیملی کاؤنسلنگ سے مراد ہے کہ ہم فیملی کے سب فردوں کو افراد کو بلا لیتے ہیں ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں ہم سبلنگس کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ایشوز جن کا تعلق فیملی ڈائنامکس سے ہے ان کو اٹینڈ کیا جا سکے اسی طرح تھراپی جو ہے اس کے مختلف اپروچز ہیں کچھ کوگنیٹو اپروچز کراتی ہیں کچھ سائیکو ڈائنامک اپروچز کراتی ہیں کچھ بیہیورل اپروچز کراتی ہیں کچھ ہیومنسٹک اپروچز کراتی ہیں یہ ان کی ڈیٹیل تو میں کسی اور لیکچر میں کور کروں گا لیکن فی الحال صرف میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ زین میں آپ یہ رکھیں کہ ڈپینڈنگ آن آپ as a therapist as a clinical psychologist آپ کی اپنی ٹریننگ کیا ہے آپ کی اپنی اورینٹیشن کیا ہے آپ کیا موڈیلٹی یا طریقہ کار علاج کا استعمال کرتے ہیں آپ اس لحاظ سے اپنے سیشن کو چلاتے ہیں تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ کے رول کا ہے اس کو ہم ٹیچنگ کا ایلیمنٹ اس کو ہم نام دے سکتے ہیں مائنڈ یو یہ جو ٹیچنگ کا ایلیمنٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں اور even in the western world بے شمار جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں وہ کسی نہ کسی ٹیچنگ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں I mean they could be teaching in a college they could be mostly teaching you know post graduate programmes وہ یونیورسٹیز میں ہیں اور اب تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بیشتر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اب master level programmes clinical psychology کے آفر کر رہے ہیں تو تو most of these clinical psychologist are involved in teaching in one institution اور دی ادر سو ٹیچنگ جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ورک کا اور, اور وہاں پہ وہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ پریکٹسز بھی میں بھی انوالو ہوتا ہے وہ اسٹوڈینٹس کو ریسرچ کرنے کے طریقے کار سکھاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کی تھوڑی انٹرنشپ بھی کر رہا ہوتا ہے تو ٹیچنگ جو ہے یہ eh, بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایک رول ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کا اسی طرح اگلا جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے اس کو ہم کلینکل سپرویژن کہتے ہیں کلینکل سپرویژن جو ہے یہ ٹیچنگ سے تھوڑی سی مختلف ہے یہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں ہم جو کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹرینیز کو یا اسٹوڈنٹس کو تھریٹیکلی اس تھریٹیکل نالج کو پریکٹیکلی کر کے ہم دکھاتے ہیں تاکہ پریکٹیکلس کے ذریعے پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں اور پھر ان سے کرواتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو تھریٹیکل نالج ہے اس کی اسیمیلیشن ہو جاتی ہے اور اس کی جنرلائزیشن کی پاسبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس اپنی تھریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کو اس نالج کو لاگو کر سکتے ہیں پریکٹیکل شکل میں بھی اسی طرح یہ جو سپرویژن ہے یہ کئی دفعہ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جو انٹرنشپ کے دوران ہم اپنے ٹرینیز کے یا اپنے اسٹوڈینٹس کے جو سیشنز وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں لٹ سے کہ یہ سپرویژن جو ہے ہاسپٹلس میں بھی ہوتی ہے یہ یہ آؤٹ پیشنٹ کلینکس میں بھی ہوتی ہے یہ پرائیویٹ کلینکس میں بھی ہوتی ہے تو سپروین کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کا اسٹوڈنٹ یا ٹریننگ کر رہا ہے اس کو آپ مانیٹر کرتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں اور اس پہ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو یہ بیسکلی کلینکل سپرویژن ہے اور یہ ایک کنٹرولڈ اور سیکیور انوائرمنٹ میں ایک قسم کی کیری آؤٹ کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ٹرینی کی یا اسٹوڈنٹ کی اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے پانچواں جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یا کمپونیٹ ہے وہ ریسرچ کا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلینکل سائیکولوجسٹ کا جو رول ہے وہ ڈائگنوس اسسمنٹ اور تھراپی کے علاوہ ایک ریسرچر کا بھی رول ہے اور اور یہ جو ماڈل ہے کلینکل ورک کا ساتھ ریسرچ ورک کے ساتھ یہ ایک بڑا پرائمری ماڈل کلینکل سائیکالوجی کا ہے تو کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے ہر کام کے اراؤنڈ کوئی نہ کوئی ریسرچ پروجیکٹس جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر یہ جو چیز ہے یہ یونیورسٹیز میں کیری آؤٹ کی جاتی ہے وہاں پہ اسٹوڈینٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریسرچ پروجیکٹس بنائیں اس میں وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو ایز اے سپروائزر مقرر کیا جاتا ہے اور وہ اس کی سپروین کرتا ہے اور ان پروجیکٹس کے ذریعے ان ریسرچ پروجیکٹس کے ذریعے اسٹوڈینٹس کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جی ریسرچ ڈیزائن کس طرح بنایا جاتا ہے کس قسم کی اسٹیٹسٹکس انوالو ہوتی ہے ریسرچ ڈیزائن میں کس قسم کی ہائپوتھس ٹیسٹنگ کی جاتی کی جاتی ہے اور اور ان کو کس طرح کیری آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہ بیسکلی ریسرچ کا رول ہے جو کلینکل سائیکولوجسٹ ورچولی ہر اپنے شعبے میں ساتھ ساتھ کیری آؤٹ کرتا ہے کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ جو بھی ریسرچ وہ کیری آؤٹ کر رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس حد تک ہو سکتی ہے اور اس کی اور وہ پروگرام ایویلویشن میں کس حد تک استعمال کی جا سکتی ہے اسی طرح کلینکل سائیکولوجسٹ کی زیادہ تر بیشتر جو ریسرچز ہے وہ اس فیلڈ میں ہوتی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں یہ کیوں ہیں اور اسی طرح وہ یہ بھی چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو مختلف اسسمنٹ یا ڈیولپمنٹل یا سائیکولوجیکل ٹولس جن کو ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کس طرح ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں بنائے جا سکتے ہیں اور ان کی ویلیڈیشن لوکل پاپولیشن پہ کس انداز سے کی جا سکتی ہے اسی طرح جو تیسرا ایلیمنٹ وہ اپنی ریسرچز میں کئی دفعہ ذہن میں رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو ٹیکنیکس ہیں ان کی ایفیشنسی یا افیکٹونیس جو ہے وہ وہ کس حد تک ہے تاکہ لوگوں کے آگے لوگوں کے سامنے وہ ٹیکنیکس لائی جا سکیں جو زیادہ افیکٹو ہیں مختلف کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو clinical psychologist in that way ایک بڑی واحد سی پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ اپنی ہی نالج کو یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے ریسرچ پروجیکٹس ریسرچ ڈیزائن بنانے کے لیے اور پھر وہ جو ریسرچ اس کے سامنے جو ریسرچ ریزلٹس اس کے سامنے آتے ہیں ان کو وہ یوز کرتا ہے مزید بہتری لانے کے لیے اپنے علاج کے طریقوں میں اگلا جو کمپوننٹ جو اسکل یا جو کام آپ کلینکل سائیکولوجسٹ کا ہے وہ کنسلٹیشن کا کام ہے کنسلٹیشن سے میری مراد ہے کہ کئی ادارے کئی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کلینکل سائیکولوجسٹ کو کنسلٹ کرتی ہیں کہ جی ہمیں مشورہ چاہیے ان ایشوز کے اراؤنڈ فار انسٹنس کنسلٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی ہم اپنے ادارے کے افسران کی یا امپلائیز کی موٹیویشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ ان کی موٹیویشن کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ان ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہتر ہو جائے اس اس طرح کے کاموں میں بھی کنسلٹ کیا جاتا ہے پھر کئی اسکول ہیں وہ بھی کنسلٹ کرتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان ان کی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ان کے مسئلوں کی اگر آپ ہمیں کر دیا کریں کہ جس سے کہ ہمیں جلدی پتہ چل جائے کہ اس بچے میں کل کو کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ کس قسم کا مسئلہ ہوگا تو آپ ہمیں کوئی ایسے ٹولز بنا دیں جس سے کہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن اور بیہیویئر پرابلمز بچوں کی ہو سکے تو وہ بھی کنسلٹیشن ہے پھر کئی ادارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کو جب بھی کوئی یا ان کی فیملی کو جب بھی کوئی سائیکولوجیکل ایشو یا کنسرن آئے تو وہ آپ کے پاس آ کے مشورہ کر لیں تو یہ بھی ایک قسم کی کنسلٹیشن سروس ہے تو تو یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ انڈیویجل لیول پہ بھی آفر کی جاتی ہے اور یہ گروپ لیول پہ یا آرگنائزیشنل لیول پہ بھی آفر کی جاتی ہے اسی طرح پروگرام ڈیولپمنٹ ہے کئی دفعہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو نئے پروگرامز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی انوالو کیا جاتا ہے جس طرح آٹھ اکتوبر ٹو زیرو زیرو فائیو میں ہمارے ملک میں جو یہ بھیانک زلزلہ آیا اور جس سے لاکھوں لوگ افیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ جو پروگرام جاری کیے گئے ان میں بھی کلینکل سائیکالوجسٹ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے مائنڈ یو یہ جو کنسلٹیشن کا کردار ہے یہ انہوں نے psychiatrist social workers medical doctors کے ساتھ مل کے یہ پلے کیا ہے تو کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ایک اس طرح کی سچویشن میں جو اس کی کنسلٹیشن ہے وہ ایک ٹیم کا حصہ بن کے ہوتی ہے اور وہ اس میں یہ اسکلز ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کے باقی افراد کے ساتھ مل کے ممبرس کے ساتھ مل کے کام کرے اور جو کامن گول ہے یا جو کامن کاز ہے جو اس کو اس پہ کام کرے اور پروگرامز ڈیولپ کرے اگلا جو ایک اور رول جو اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اکثر دیکھنے میں ہمیں آتا ہے وہ ایک قسم کی ایک ایڈمنسٹریٹو رول ہے ایڈمنسٹریشن کلینکل سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن جب آپ اپنے فیلڈ میں کچھ عرصہ کام کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ کسی کالج یا یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں یا کسی بھی اور ادارے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں اور آپ کو آپ کی سینیورٹی جب بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو رول بھی مل جاتا ہے جس طرح اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹی ہے اس میں چیئر پرسن جو ہے یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا اسی طرح ایسے بھی ہوا ہے کہ وائس چانسلرز جو ہیں یونیورسٹیز کے وہ بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ ایک قسم کی آن دا جاب ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کی کہ وہ ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو بھی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں میں تو بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا اپنے اور کولیگس پہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن مائنڈ کو اور ہیومن بہیویئر کی انڈرسٹینڈنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر بھی ثابت ہوتا ہے تو اب تھوڑا سا میں اس اس چیز کو سمرائز کر دوں کہ اس وقت تک جو چیز جو جو گفتگو ہماری آج ہوئی اس میں ہم نے بیسکلی وہ ایکٹیویٹیز وہ اسکلز دیکھی ہیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ کو درکار ہیں اور وہ چیزیں جو اور وہ شعبے اور جن میں اس وہ ایک امپورٹنٹ کردار یا رول پلے کرتا ہے دوسری چیز جو سامنے آئی آج کے لیکچر میں وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے ایموشنل سائیکولوجیکل پرابلمس اپنے پیشنٹس کی ان پرابلمس کی ٹریٹمنٹ میں وہ سب سے پہلے اپنی آبزرویشنس کے ذریعے سے اسسمنٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک ڈائگنوسس کی طرف چلتا ہے اور ڈائگنوسس کرنے کے بعد وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آتا ہے مقصد اس سارے پروسیس میں سے گزرنے کا ہے جو ہے وہ بیسکلی اپنے پیشنٹس کی ڈسٹریس کو ان کی مشکلات کو ان کے ڈپریشنس کو یا جو ان کی وریز ہیں ان کو ایلیویٹ کرنا ہے اور ان کو ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی طرف لے جانا ہے جس میں کہ وہ ایک خوشحال طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور میکسیملی آپٹیملی اپنے پوٹینشیل کو اپنی انرجی کو یوز کرتے ہوئے آگے زندگی میں چل سکیں اب میں بات کرنی چاہوں گا کلینکل سائیکالوجسٹ کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کا اب ذکر کرنا ضروری ہے یہ جو سفر ہے کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کا یہ کئی سٹیجز سے اس میں گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں بی اے میں سائیکالوجی لینی پڑتی ہے انڈر گریجویٹ سائیکولوجیکل ورک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر ہم ماسٹرز لیول کا کام کرتے ہیں اور دو سال بھی دو سال کا ماسٹرز ہوتا ہے کلینکل سائیکالوجی میں اس کے بعد پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا ہم نے ماسٹرز پہ اپنی ٹریننگ کو ختم کر دینا ہے یا آگے پوسٹ آگے پی ایچ ڈی اس میں کرنی ہے یا نہیں اس میں دو قسم کے نارملی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ماسٹرز لیول پہ ہی اپنی ٹریننگ کو ختم کر لیتے ہیں لیکن ماسٹرز لیول پہ اگر ٹریننگ ختم کر دی جائے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد کسی نہ کسی موڈیلٹی میں آف تھراپی یا کسی نہ کسی یو you نو know, ایک خاص تھراپی کے اپروچ میں ٹریننگ لی جائے یہ جو ٹریننگ ہے یہ یو you نو know, یہ ایک سال سے دو سال تک کی انویریبلی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان ایز اے تھراپسٹ کام کر سکتا ہے ادروائز نارملی ہمیں پی ایچ ڈی کی طرف جانا ہوتا ہے اور دو قسم کی ایکچولی پروگرامز آفر ہوتے ہیں ایک پی ایچ ڈی کہلاتا ہے اور دوسرا ڈاکٹریٹ ان سائیکالوجی کہلاتا ہے ان میں میں تھوڑا سا فرق بھی ان میں بتاتا چلوں جو پی ایچ ڈی ہے یہ مختلف ممالک میں اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے کئی ملکوں میں اس اس, اس میں دو سال لگتے ہیں کئی ملکوں میں اس میں تین سال لگتے ہیں یا تین سے زیادہ سال بھی اس میں لگ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کے piece of work P H D جو ہے یہ بیسکلی ایسا پروگرام ہے کہ جس میں کہ کلینکل سائیکالوجی کے کورس ورک بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مین ڈسٹیشن جس کو ریسرچ کہتے ہیں ایک مین ریسرچ کیری آؤٹ کی جاتی ہے اور نارملی جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو اوپننگز ہیں وہ یونیورسٹیز میں اور پڑھانے کے شعبے میں زیادہ تر ہوتی ہیں دوسرا جو پروگرام ہے جس کو ہم ڈی ڈاکٹریٹ ان سائیکالوجی کہتے ہیں یہ پروگرام ہے جو زیادہ کلینکلی اورینٹیڈ پروگرام ہے اس کی بیسس پہ ہمارے ہمیں کلینکل انٹرنشپ اس کی کچھ زیادہ ہے ہمیں زیادہ اسکلز ڈیولپمنٹ کے ایریا میں کام کرنا پڑتا ہے ہمیں ہاسپٹل سیٹنگز میں جا کے انٹرنشپ بھی اس میں کرنی پڑتی ہے اور یہ زیادہ کلینکلی اورینٹیڈ پروگرام ہے اس میں اتنا زیادہ ریسرچ کے اوپر ایمفسس نہیں ہوتا تو جو لوگ زیادہ کلینکل اورینٹیڈ ہوتے ہیں یا زیادہ تھراپیوٹکلی اورینٹیڈ ہوتے ہیں یا جو اپنی پریکٹس بعد میں کرنا چاہتے ہیں وہ ڈی سائک پروگرام کو انویریبلی پریفر کرتے ہیں ذہن میں یہ رکھیں کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی پروگرامس تو آفر ہو رہے ہیں لیکن ابھی کوئی ڈی سائیک پروگرام شروع نہیں ہوا لیکن پی ایچ ڈی یا ڈی سائیک کرنے کے بعد اگر کچھ سالوں کے کام کرنے کے بعد اگر ہم چاہیں یا کلینکل سائیکالوجسٹ چاہے تو وہ پوسٹ ڈاکٹورل ورک بھی جا کے کر سکتا ہے جو کہ انویریبلی دو سال کے مدت کا ہوتا ہے یہ میں سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے میں یہ امید رکھتا ہوں آپ لوگوں سے آپ طالب علم سے کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو ضرور کلینکل سائیکالوجسٹ بنیں گے اور بننا چاہیں گے تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ درکار ہے تو کچھ موٹی موٹی باتیں ذہن میں اب آپ یہ رکھیں کہ انڈر گریڈ ٹریننگ یا اسکولنگ جو ہے یا گریجویٹ اسکولنگ جو ہے یہ سب بہت سیریسلی آپ کو لینی پڑتی ہے اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ بننا چاہیں آپ صرف ایک کورس کی شکل میں اس اس کو نہ لیجئے بلکہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کورس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے اسی طرح اگر ہم پاکستان میں تھوڑی سی بات اب پاکستان کے حوالے سے بھی کر دوں کہ پاکستان میں جو جو کلینکل سائیکالوجی کورسز ہیں یہ زیادہ تر ایم ایس سی کے لیول پہ آفر ہو رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہمارا ہے وہ ان کورسز کی اکریڈیٹیشن کرتا ہے تو ایک تو یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ ان کورسز میں داخلہ لیں تو اس چیز کا خاص طور پہ ذہن میں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جس بھی پروگرام میں آپ جائیں وہ ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا منظور شدہ پروگرام ہو تاکہ جو بھی پھر آپ کا کام ہو اس کی کریڈیٹیشن بعد میں آپ کو مل سکے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا تین ٹریننگ پروگرامز کے بارے میں پہلا جو پروگرام ہے اس کو ہم اے ڈی سی پی کہتے ہیں A D C P stands for advance diploma in clinical psychology یہ جو پروگرام ہے اس کی مدت رفلی اٹھارہ سے بیس مہینے کی ہے اور یہ پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں دوسرا جو پروگرام ہے وہ M S in clinical psychology ہے یہ بھی دو سال کا پروگرام ہے یہ بھی کچھ یونیورسٹیز میں آفر ہو رہا ہے تیسرا جو پروگرام ہے وہ P H D in psychology کا ہے یہ جو پروگرام ہے اگر آپ نے اے ڈی سی پی کا ڈپلوما کیا ہو تو اس پروگرام کی مدت تقریباً تین سال ہے اور اگر آپ نے M S in clinical psychology کیا ہو تو اس پروگرام کی مدت دو سال کی ہے یہ تو بات چیت ہوئی ایجوکیشن کلینکل سائیکالوجسٹ کی ایجوکیشن کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کلینکل سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے ٹریننگ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ کا ہے اور ٹریننگ میں وہ ساری اسکلز ڈیولپ کی جاتی ہیں جو بعد میں اس کے کام آتی ہیں ٹریننگ کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کورس ورک ہے اگر ہم کورس ورک کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے ایک سال کلینکل سائیکولوجسٹ کی کو ڈفرنٹ کورسز لینے پڑتے ہیں یہ جو کورسز ہیں ان میں سائیکوپیتھولوجی ہے ان میں کلینکل اسسمنٹ ہے ان میں ہیومن بیہیویئر کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان میں مختلف سیمینارز ہوتے ہیں ان سیمینارز میں مختلف اسپیشلسٹ اپنے اپنے فیلڈ کے آ کے ان کو کور کرتے ہیں اور ان موضوع پہ یو نو ڈسکشنز ہوتی ہیں تو یہ جو کورس ورک ہے یہ یہ تقریباً ایک سال کا ہوتا ہے اور اس کورس ورک کو ختم کرنے کے بعد جو اگلا جو ایلیمنٹ ہے وہ پھر اس کی ٹریننگ کا ہوتا ہے اور یہ جو ٹریننگ ہے اس کو ہم پریکٹیکم ورک کا نام دیتے ہیں یہ جو پریکٹیکم ورک ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر وہ جو ہر چیز جو تھیری اور میتھڈالوجی پڑھانے میں یوز ہوتی ہے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں تھیری اور میتھڈالوجی کے ایک اپروچ کے ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جاتا ہے کیونکہ جب ہم ایک چیز کو صرف تھریٹیکلی پڑھتے ہیں اور جو ان کی سمجھ ہمیں ہوتی ہے وہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو لاگو ہوتے اپنی زندگی میں نہ دیکھیں تو پریکٹیکم ورک جو ہے یہ ایک آپ سمجھ لیجئے this is like spine a backbone of a clinical training کیونکہ یہاں پہ اب اس کو وہ دو چار ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو جو اس نے سیکھی ہیں تھریٹیکلی ان کو اپلائی کرنے میں اور ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایک سپروائز ایکسپیرئنس اس کا اس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کا جو سپروائزر ہے وہ ساتھ ساتھ اسے بتاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک نہیں ہے اس طرح کرنے میں کیا فائدے ہیں اس طرح کرنے میں کیا نقصان ہے جب اس چیز کو آپ اس طرح لاگو کریں گے تو وہ آپ کے کلائنٹ کو کس طرح مزید اس کو ہیلپ کرے گا to open up his issues and to sort his issues and to work on his issues the dictionary defines a practicum as work done by an advance student that involves the practical application of previously studied theory تو اس سے جو چیز واضح ہوئی وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے اس کو وہ پریکٹیکلی لاگو کرتا ہے ایک سپروائز کنڈیشن میں اور اس طریقے سے اس کی جو کلینکل سکلز ہیں وہ مزید بہتر ڈیولپ ہوتی ہیں اسی طرح پریکٹیکم کے ساتھ ساتھ ریسرچ جو ہے وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ آج کل کی دنیا میں ریسرچ جو ہے بے شمار ہزاروں صفحے ریسرچ کے ہر مہینے پبلش ہو رہے ہیں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ شروع سے ہی ہم یہ ٹریننگ دیں کلینکل سائیکالوجسٹ کو ٹریننگ ایز اے اسٹوڈنٹ کہ وہ ریسرچ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کو امپلیمنٹ کرے اپنے کام میں کیونکہ نالج جو ہے وہ کانسٹنٹلی ماڈیفائی ہو رہی ہے نالج جو ہے وہ کانسٹنٹلی ریڈیفائن ہو رہی ہے تو it is through the understanding of these researches کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس نالج کے کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے اسی طرح ایک اور ایلیمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ انٹرنشپ کا ایلیمنٹ ہے یہ انٹرنشپ سے مراد میری ہے وہ ٹائم پیریڈ وہ وقت جو وہ ٹریننگ پروگرام میں کچھ ایسی سیٹنگز پہ گزارتا ہے جس طرح ہاسپٹلس ہیں جس طرح آؤٹ پیشنٹ کلینکس ہیں جس طرح سپروائزر کی پرائیویٹ پریکٹس ہے تو یہ جو انٹرنشپ ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فل ٹائم جاب ہی ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ جو چھ یا آٹھ گھنٹے اس سیٹنگ میں گزارتا ہے وہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ سپروائزڈ ہوتا ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک قسم کا برج ہے between working independently and working under supervision تو کلینکل سائیکولوجسٹ کا کیونکہ رول ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور کیونکہ اس کا جو کام ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے ایشوز اور ان کی پرابلم سے ڈیل کرنا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو انڈیپینڈنٹ ورک کے لیے یا انڈیپینڈنٹ پریکٹس کے لیے ایک ایک لائسنس دیتے ہیں یا ایک اجازت نامہ دیتے ہیں کہ بھئی اب تم کام یہ کر سکتے ہو تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کو گارنٹی کرنا کہ یہ شخص جو کل کو انڈیپینڈنٹ ورک کرے گا آیا وہ اب اس قابل پوری طرح سے ہے کہ اس کو یہ اتنی بڑی ریسپانسبلٹی سونپی جائے تو انٹرنشپ جو ہے یہ ساری کی ساری اسی فلسفے پہ بیسڈ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ورک کی اجازت دے دیں یا لائسنس دے دیں تھراپسٹ کو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہارا پہلے کام دیکھوں گا اور اور پھر تمہیں اجازت یہ دی جائے گی انڈیپینڈنٹ ورک کرنے کی اسی انٹرنشپ کا ایک اور جو بڑا اہم حصہ ہے جس کا میں بریفلی ذکر اب کر دوں وہ تھراپسٹ کی اپنا اپنی تھراپی بھی ہے ہم اسی لیے ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو ٹرینی ہے وہ خود بھی اس پروسیس آف تھراپی میں سے گزرے تاکہ اسے یہ آئیڈیا ہو جائے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے اپنے ایشوز اور کنسرنس کیا ہیں اور وہ اپنے ایشوز اور کنسرنس جو ہیں وہ وہ باہر فیلڈ میں جا کے اور لوگوں کے اوپر امپوز نہ کرے اب اینڈ میں میں تھوڑا سا یہ سب کچھ سمرائز کرنا چاہوں گا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے اس کو کچھ کورس ورک میں سے گزرنا ہوتا ہے کورس ورک کے بعد اس کو پریکٹیکم میں سے گزرنا ہوتا ہے اور وہ اس ٹریننگ کو لے کے آگے چلتا ہے اور وہ ایک سپروائزڈ انوائرمنٹ میں جا کے جو کہ ہاسپٹل سیٹنگس کی یا کلینکل آؤٹ پیشنٹ کلینکس کی ہوتی ہیں وہاں ان کو کیری آؤٹ کرتا ہے اپنے سپروائزر کی نظر کے انڈر رہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ریسرچز کو پڑھتا ہے اور اپنی ریسرچز کو پڑھ کے وہ اپنی نالج کو اپنی therapeutics you know therapeutic modalities کی انڈرسٹینڈنگ کو نئی نئی ٹیکنیکس کو سیکھتا ہے اور ان کو لاگو کرتا ہے پھر وہ یہ تعین کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی کنڈیشن سے ڈیل کر رہا ہے اگر وہ کسی فوبیا یا فیئر سے ڈیل کرتا ہے تو پھر وہ بیہیویئر تھراپی کی کسی موڈیلٹی کو یا ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے اگر وہ آپسیشن سے ڈیل کر رہا ہے تو پھر وہ کسی کوگنیٹو ٹیکنیک کو یا بہیور ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے تو یہ وہ پھر تعین کرتا ہے کہ کیا اسٹریٹجی یا کیا ٹیکنیک اس کو یوز کرنی چاہیے تو یہ جو سب کچھ ہے یہ کلینکل سائیکولوجسٹ کے ایک پورے پیرائے میں آ جاتا ہے کہ اس کو اسسمنٹ کس طرح کرنی ہے اس کو ڈائگنوس کس طرح کرنا ہے اس کو ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کون سی یوز کرنی ہے اس کو اسٹریٹجی کون سی یوز کرنی ہے آیا وہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا تعلق بہیویئر اپروچ سے ہوگا یا اس کا تعلق ہیومنسٹک اپروچ سے ہوگا یا اس کا تعلق کوگنیٹو اپروچ سے ہوگا پھر وہ ریسرچز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا استعمال کس طرح کرے گا تو یہ ایک اوور آل جو پیرایا ہے یہ پیرایا میں آ جاتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کے کام کے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ میں اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اس کے بعد اگلا لیکچر جو, جو ہے اس کی بات کریں گے شکریہ